معمر نے خبر دی انہیں حمام بن نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی غلام سے یا کسی شخص سے یہ نہ کہے اپنے رب مراد آقا کو کھانا کھلا اپنے رب کو وضو کرا اپنے رب کو پانی پلا بلکہ صرف میرے سردار میرے آقا کے الفاظ کہنا چاہیے اسی طرح کوئی شخص یہ نہ کہے میرا بندہ میری بندی بلکہ یوں کہنا چاہیے میرا چھوکرا میری چھوکری میرا غلام صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو باون